کو زندہ کیا کہ اور بھی کتاب لکھی نہ جانے کیا کیا علوم سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا لیکن ساتھ ساتھ بھی فرما دی کہ بچوں کی تربیت کے بارے میں کہ بچوں کو ایسی کتابیں مت دو جس میں غیر اخلاقی چیزیں ہیں کتابیں مت دو آج ہم نے ٹی وی کھول کے دے لیا بچوں اب بتائیے کہاں جائیں گے بچے گھر میں رہیں گے اور وہ ایسی چیزیں دیکھیں گے کارٹون ہیں جن کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے وہ کارٹون دے دیتے ہیں اس میں بھی اکثر تصویر ہوتی ہے اور آج کل پتہ چلا کہ کارٹون میں بھی گندی تصویریں آنے لگی ہیں جس میں ان کی سطر بھی کھلا ہوتا ہے تو ایسی چیزوں سے اپنے بچوں کو بچانا چاہیے ہم تو چلے جائیں گے ہمارے بعد ہمارے بچے اگر نیک ہوئے تو وہ قرآن پڑھیں گے ورنہ آئے دن ہمارے مدرسے میں لوگ آتے رہتے ہیں بچے چاہیے کچھ قرآن پڑھوانے کے لیے خود کیوں نہیں پڑھتے بھائی خود پڑھ سب مدرسے والے ہی کرتے رہے کہ ہر دن بیچتے رہے تو یہی کاروبار رہے گا مدرسے والوں کا اس لیے ہمارے یہاں حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ کی اجتماع اور پیروی میں حضرت والا کہتے ہیں بچے کہیں نہیں جاتے تھے قرآن خانی کرنے کے لیے جو جاتے ہیں پھر ان کو کیا ہوتا ہے کہ ایک دیکھ ملتا ہے اور قاری صاحب کی مٹھی گرم ہوتی ہے اس لیے جو ان کو بھیجتے ہیں جاؤ بھی جاؤ قرآن پڑھو آئے بچے یہاں قرآن سیکھنے کے لیے ان کو بھیج دیا حالانکہ بچے پڑھتے بھی کیا ہے تماشا کرتے تو جائے اس کے خود پڑھنا چاہیے تو اگر ہم اولاد کو صحیح قرآن پڑھائیں گے اس کو حافظ بنائیں گے جیسا کہ نے فرمایا مکتب جانے میں سستی مت کرنے دو اس کو بھیجو آج جو ہے اسکول ضروری ہے چھ بجے سات بجے فجر میں اما کھڑی ہیں ابا کھڑے ہیں اسکول بس کے لیے وین کے لیے اور لیکن مدرسے کا کوئی اہتمام نہیں مدرسے میں چار چار دن میں ایک ایک دو دو ہفتے بچے غائب رہتے ہیں بعد میں پوچھا جائے یہ کام ہو گیا تو ہوگا اسکول میں بھی ایسی چھٹیاں ہوتی ہیں کیا کیونکہ جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے وہاں پہ آدمی بھیجتا ہے اسکول میں سمجھا جاتا ہے اسکول پڑھ کے جو ہے دنیا کمائے گا اور مدرسہ پڑھ کے کیا ہے پڑھا پڑھا نہیں پڑھا ہم نے بھی نہیں پڑھا کیا ہوگا کیا ہوگا افسوس تو یہی ہے وائے ناکامی متا ہے جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس جاتا رہا کارواں تو لٹ گیا قرآن ہم سے نام سمجھ سکتے ہیں نہ صحیح پڑھ سکتے ہیں عمل کرنا تو دور کی بات تو پھر ظاہر سی بات کیا رہے گیا ہمارے پاس آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک بولتا ہوا ایک خاموش بولتا ہوا قرآن ہے جو تمہیں ہر قدم پہ رہنمائی کرے گا دوسری سنت ہے میری سنت کی اتباع کرنا آج امت سنت سے کوسوں دور ہے غیروں کی نقالی میں آج پریشان ہے تو ہمارے جانے کے بعد اگر ہمارا بچہ حافظ عالم اللہ والا ہوگا اس کے اعمال کا آٹومیٹک ثواب ہمیں ملے گا اس کو ثواب پہنچانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے والدین کو پڑھ کے آدمی ثواب کرے کرنا چاہیے لیکن اگر اولاد کر رہی ہے اس کا ثواب خود بخود ڈائریکٹ جو ہے وہ والدین کے کھاتے میں جائے گا کیونکہ انہوں نے اس کو سکھایا پرورش کی تو اس لیے آج یہ پودے ہیں کل کو یہ درخت ہو جائیں گے آج ہمارے اختیار میں ہے ان کی پرورش کرنا صحیح طریقے سے آج زمینی کے لیے حضرت والا فرماتے تھے بعد یہ کہتے ہیں ہم نے ٹی وی اسے لا کے رکھا ہے کہ بچے ہمارے دوسروں کے گھروں میں جاتے تھے اس لیے ہم نے لا کے رکھ دیا تاکہ اپنے گھر میں ہی دیکھیں بہت اچھا کیا بچے اگر جوڑیا بازار جاتے تھے زہر لانے آپ نے کہا اتنی دور کیوں جاتے ہو گھر میں ہی زہر کا انتظام کر دیتے ان کو اچھی تربیت دو ان کو جو ہے دوسرے کاموں میں لگاؤ کیا جس زمانے میں ٹی وی ایجاد نہیں ہوا تھا ٹائم پاس نہیں ہوتا پہلے بھی وقت گزرتا تھا پہلے ادب تھا احترام تھا ہمیں یاد ہے بچپن میں جب نماز پڑھنے جاتے تھے جو بڑے میاں ہمیں جدھر کھڑا کرتے ہیں وہیں کھڑے ہو جاتے تھے آج بچوں کو ذرا آپ ڈانٹ کے دیکھیں کہہ کے دیکھیں وہیں آ جائیں گے جہاں سے منع کیا جائے گا یہ میڈیا تربیت کر رہا ہے غیر کا ٹیوٹر ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کو پڑھا رہا ہے گویا کس کس کا کے کے ہاتھ ہاتھ میں میں ہے ہے میڈیا اور پاکستانی میڈیا دشمنان صحابہ کے ہاتھ میں ہر وہ چیز جو صحیح ہوگی وہ کبھی نہیں آ سکتی اللہ ماشاء اللہ شاز و نادر اور القلیل کا لادم جو اتنا تھوڑا ہے وہ گویا کہ نہیں اس کا ہونا کیا ہونا ہے اس لیے میڈیا کی غلامی کو چھوڑنا پڑے گا ہمیں قرآن کو دیکھنا پڑے گا پڑھنا اب خود بھی صحیح پڑھنا سیکھیں اپنی اولاد کو بھی سکھائیں ایک بچہ اگر حافظ بن جائے دس لوگوں کو لے کر جائے گا دس لوگوں کو اپنے ساتھ انیک عمل کرنے والا بھی اگر ہوگا تو دس لوگوں کو قریب قریب آ جائیے تھوڑا سا ادھر جگہ ہے ادھر کیوں نہیں جا رہے جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی دس ایسے آدمیوں کو لے کر ایک حافظ قرآن جائے گا لیکن جو پڑھتا بھی ہوگا آج ہمارے بچے حفظ کر رہے ہیں جیسے حفظ کیا اس کو گٹ پٹ میں لگا دیا اور گٹ پٹ کے بعد اس کے راستہ ہی الگ ہو گیا اب وہ قرآن بھی بھول گیا سنانا بھی کچھ اہتمام نہیں اور جو ہے وہ بالکل دنیا کے رنگ رلیوں میں لگ گئے قرآن کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے اور القرآن حجت اللہ علیہ یا تو قرآن تمہارے لیے حجت تھے یا تمہارے خلاف حجت تھے اگر اس کو پڑھا اس پہ عمل کیا ہمارے لیے کل شفاعت کرے گا سورہ ملک کہے گا یا اللہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا آپ اس کی شفاعت آپ اس کی میری شفاعت میری قبول فرمائیے اس کو بخش دیجیے کیونکہ مجھے پڑھتا تھا یا تو آپ اپنے قرآن میں سے مجھے نکال دیجیے جو شفاعت کا حق دے گا اس کی شفاعت قبول کرے گا اور جو نہیں پڑھے گا آج رمضانوں میں نکال لیتے با مشکل میں لپٹا ہوا ہے اور یہ بہشتی زیور جس میں سے یہ پڑھا گیا یہ اصلاح خواتین تو مستورات کے لیے الگ نکالا گیا ہے لیکن بہشتی زیور پوری کتاب مستورات کے لیے بھی ہے مردوں کے لیے بھی ہے اس کو لے کے ہر گھر میں پڑھنا چاہیے تمام عربی کے مسائل حکم الامت نے آسان کر کے اردو میں لکھ دیے پڑھے جو سمجھ میں نہیں آئے اپنے مسجد کے امام صاحب عالم مولانا کسی سے پوچھے خود میرا خیال یہ ہے فلاں فلاں اینکر پرسن نے یہ کہا ہے اس بارے اس کی کیا حیثیت ہے ایک عالم کے سامنے بس زیادہ معلومات کا نام دین تھوڑی ہے دین تو عمل کرنے والوں کا ہے صحابہ محمد فرماتے صحابہ سب کے سب عالم نہ تھے صحابہ ایسے بھی تھے فرماتے ایسے بھی صحابہ تھے جن کو سو تک گنتی بھی نہیں آتی تھی اتنے بھولے بھالے سیدھے سادے تھے لیکن کتنے ہزار امام و منیفا بھی مل کر ان کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ وہ درجہ جو مل گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا تو اس لیے وہ مقام کیسے کوئی حاصل کر لیکن اس کے لیے بتائیے علم سے نہیں پہنچے تھے وہ عمل سے پہنچے تھے جو سنتے تھے فوراً عمل کرتے تھے فوراً ایمان لاتے تھے فوراً عمل کرتے تھے آمنا و صدقنا سمیانا و پاؤنا ہم نے سنا اور ہم عمل میں لے آئے آج ہم سنتے ہیں لیکن دامن جھاڑ کے چلے جاتے سنتوں کا اہتمام اور میں علیکم بسنتی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کے لیے ہے نہ کہ منانے کے لیے آج منانے کا بڑا رواج ہے منانے کا بڑا رواج ہے جھنڈے لگائے جا رہے ہیں اور پھر جو ایک سے ایک نئی نئی بداتیں ایجاد ہو رہی لیکن اصل چیز اپنانے کی اپنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہمارے سر کے بال سنت کے مطابق ہو کیسے رکھنا ہے یہ کسی عالم سے پوچھنا پڑے گا اچھا یہ کیسے یقین آئے کہ یہ قرآن وہی قرآن ہے جو اللہ نے نازل کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے یقین آیا علماء سن کے یقین آیا یا خود کہیں دیکھا ہے ہم نے ہمارے بڑوں نے بتایا کہ یہ وہی قرآن ہے اس لیے ہم ایمان لاتے قرآن کو اسی طرح بڑوں سے پوچھنا پڑے گا کہ اس کی شرح میں کیا ہے ہمیں کیسا لباس پہننا چاہیے حضرت نے لکھا ہے کہ علامہ شامی نے جلد نمبر پانچ میں کتاب اللباس میں لکھا ہے کہ جو دینی رہنما ہیں اور دینداروں کا لباس مسلمانوں کا لباس خاص تو ان میں پھر ممتاز ہوں ان کو ڈھیلا ڈھالا لباس پہننا چاہیے ٹائٹ ایسا کہ جس سے سطر ظاہر ہو یہ لباس کے مقصد کے خلاف ہے اس سے سطر جس سے ظاہر ہو اس لیے ایسا لباس پہنے جس سے سطر پوشی ہو ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے سر کے بال سنت کے مطابق ہو گال سنت کے مطابق ہو تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے اس سے پہلے کٹانا کتروانا یہ دونوں گنا ہے اگر آپ علیہ السلام کے سامنے کسی صحابہ نے داڑھی کٹائی ہوتی چھوٹی کر دی بھائی مجھے گرمی لگ رہی تھی فلاں کتنے کتنے بہانے ہوتے تو ہمارے لیے آج مسئلہ بن جاتا کیونکہ آپ کو صحابہ دیکھتے تھے بس دیکھنا ہی کافی ہوتا تھا کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی لیکن آپ نے فرما دیا اور روایت بالکل مستند ہے بخاری شریف کی اور پھر اللہ خوش داڑیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ بڑھاؤ کا کیا مطلب ایک مٹھی کے بعد حضرت اللہ اپنے عمر ایک مٹھی کے بعد دیتے تھے چلا ایک مٹھی کے بعد کترنا ہے اس سے پہلے کٹانا مڈانا یہ دونوں گناہ ہیں حضرت مولانا شہید ملت لدھیانی صاحب رحم اللہ تعالیٰ کو میں نے بہت قریب سے سنا اور دیکھا الحمد ملاقات بھی کی بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے حضرت فرمایا میرے میرے میرے بھائیوں بھائیوں کم کم از سرکار کی سنت کو نالیوں میں تو نہ بہایا کرو بتائیے آج امت جو ہے سرکار تو امت کی بخشش کے لیے روئے امت ہے کہ ہنس ہنس کر جیتی ہے گناہوں میں امت ہے کہ ہنس ہنس کر کیا ڈرامہ آ رہا ہے کیا اسٹیج شو آ رہا ہے یہ مسلمان ہیں سرکار نے فرمایا میں گانے بجانے کے آلات کو مٹانے توڑنے کے لیے آیا ہوں میرے مقصد ریاست کے مقاصد میں سے یہ ہے اور آج ہم بلند آواز سے جو میوزک چل رہی ہے قوالی چل رہی ہے بتائیے حضرت نے فرمایا کوئی ثابت کر دے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ڈول ڈپلا بجایا قوالی کی ایسے ہم بھی کریں گے صحابہ کی سنت کو زندہ کرنا تو ہمارا کام ہے لیکن صحابہ سے اگر ثابت ہو جائے اور صدیق اکبر کے سب سے بڑے عاشق دنیا میں سب سے بڑا عاشق آپ علیہ السلام السلام کے صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جلسہ جلوس وہ کرتے لیکن آج کیا ہے عقلوں پہ جب آفت آتی ہے یہ گناہوں کی نوسط ہوتی ہے اور جسے کہتے پھر آدمی کا قلب پھر پھر جاتا ہے قبلے سے صحیح بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی اصل میں نقلی گھی کے جو عادی ہو جاتے ہیں اصلی گھی ان کے حلق سے اترتا نہیں اصلی گھی پنجاب سے آتا ہے میں اس کو کالی دال میں ڈال ڈال کے کے میر صاحب کی اتباع میں کھاتا ہوں کالی دال کون سی والی جو چھلکے والی ہوتی ہے ایسا مزہ ہے ماشاء اللہ لیکن ہاں، بچے آج کل کے آج کل کے لوگ کہاں کھاتے ہیں ارے صاحب یہ تو بدبو ہے بدبو ہے اصلی گھی میں بدبو ہے یہ کیا کہیں گے ذوق کی خرابی نہیں کہیں گے تو اصلی چیز اب بری لگنے لگی یہ سنت جو ہے وہ اب ارے صاحب یہ تو کیسا آدمی یہ جھنڈا لگانے کو منع کر رہا ہے یہ نارا لگانے کو جلوس نکالنے کو منع کر رہا ہے اصلی چیز اب جو ہے وہ اصلی چیز کیا سنت کی اتباع صحابہ سنت پہ جان دیتے تھے آج ہم بس تعویذ دے دیجیے مولانا بنا بنایا تعویذ ہونا چاہیے پڑھنے وڑھنے کا ٹائم نہیں ہمارے پاس بس تعویذ ہو لٹکانے فرما فرماتے صحابہ نے گردنوں میں تعویذ نہیں لٹکائی تلواریں لٹکائی تھی دنیا کو فتح کیا اچھا، فرمایا اچھا عمل نہیں ہے جائز ہے تعویذ لٹکانا جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے حضرت والا نہیں کہتے تھے کسی بڑے کو تو پڑھو یہ پڑھو سورہ کا اللہ جو ابھی ہم نے پڑھا یہ صبح شام پڑھے ہر برائے ہر شر سے محفوظ انشاءاللہ اس طرح اور بھی کتنے دعائے انس دعائیں صاحب تاکید فرماتے ہیں چھپی ہوئی ہے خانقاہ سے مستقل ملتی ہے دعائیں انس صبح بھی پڑھ لیں شام بھی پڑھ لیں آج تو کراچی کی زندگی ویسے ہی غیر یقینی ہے قاتلوں کا ہم پہ یہ احسان ہے جسم میں باقی ابھی تک جان ہے قاتلوں کا ہم پہ یہ احسان ہے آ چکا اسلام تو اپنی حفاظت کے لیے یہ اوراد و وظائف پڑھ لیں لیکن تعویذ دستاویز ہونا چاہیے ہمارے لیے تعویذوں کو پہ اعتماد کرنا جو ہے تعویذوں پہ اعتماد کرنا اور اسی پہ سارا بھروسہ کرنا ہے صحابہ کا طریقہ نہیں تھا ٹھیک ہے صحابہ نے دم بھی کیا اور جو ہے صحابہ نے یہ اوراد و وظائف پڑھے بھی لیکن ان کے ساتھ تلوار بھی ہوتی تھی قیصر و کسرا کے دربار میں جا کے بھی وہ مرعوب نہیں ہوئے جا کے وہاں پہ کہہ رہے ٹوٹی ہوئی تلوار دکھا کے کیا ہم اندر جائیں گے لیکن وہ کہہ رہا تمہیں لباس بدلنا پڑے گا شاہی لباس پہننا پڑے گا جو بادشاہ درباریوں کے لیے دیتا ہے وہ پہننا پڑے گا کہا ہم اسی لباس میں جائیں گے بات کرنی ہے تو کرو ورنہ ہم واپس جا رہے ہیں ہم سفیر بن کے آئے ہیں عام آدمی نہیں ہے پھر اس نے اجازت دی کہا کہ یہ تم ٹوٹی ہوئی تلواروں سے جو ہے تم نے تم قیصر و کسرا کو فتح کرو گے کہا تم نے تلواریں دیکھی ہیں ٹوٹی ہوئی اس کے پیچھے بازو نہیں دیکھے اس کے پیچھے ایمان نہیں دیکھا ایمان کی قوت سے پتہ کیا جاتا ہے ٹوٹی ہوئی تلوار تھوڑی پھر زرا لے کے آئے وہ زرا باقاعدہ لائے ڈھال کہا اس کو دیکھو ہلاؤ دکھاؤ تو اپنا ڈھال مضبوط ترین ڈھال کو صحابی نے ایک بار کیا دو ٹکڑے ہو گئے وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں لہٰذا کہیں بھی جا کے شرماتے نہیں تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح طبیہ کے لیے جا رہے میں نے براہ راست یہ بات مفتی تقی عثمانی صاحب سے سنی کے لیے جانے کسی اور وہاں مکہ شریف پہنچ گئے وہاں بھی ہزار اوپر سرکار کو دیکھا تھا کہ سرکار پنڈلیوں تک رکھتے تھے آج امام کمر کے نیچے آ رہا ہے جو منع کیا گیا اور شلوار بھی ٹپنے سے نیچے جا رہے ہیں جو منع کیا گیا وہی کام کریں گے ضد میں جو منع کیا گیا اس کو کہتے دکان کے سامنے دکان کھولنا حالانکہ فرمایا کہ شملہ امامے کا شملہ جو ہے وہ کمر سے نیچے نہ جائے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو امامہ پہنا دیا واجب سمجھا جاتا ہے امامہ اتار دیا گیا حالانکہ سر کا ڈھکنا سنت ہے سر کا ڈھکنا سنت ہے تو جو ہے صحابہ نے کیونکہ آپ علیہ السلام السلام کو دیکھا تھا اور حضرت عثمان کتنے امیر تھے اس زمانے میں اکثر کام حضرت عثمان ہی کرتے تھے مسجد کے لیے جگہ لینے میں بھی ان کی رقم شامل تھی کنواں کھدوا دیا کتنے کام حضرت عثمان نے کیے لیکن اس سے شرماتے نہیں تھے کہ ہم اتنے بڑے ہمیں تو ہم تو اتنا خرچ کرتے ہیں ہمارے لیے تو اتنا مسئلہ نہیں آج کے لوگ جو خرچ کرتے نا وہ سمجھتے ہمارا ایسی بخش ہو جائے صحابہ میں یہ نہیں تھا جب جب غربا صحابہ نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ جو مالدار ہیں وہ چندی تھے یہ تو بازی لے گئے خرچ بھی کرتے ہیں خرچ کر کے بیٹھے نہیں رہتے خود بھی جان لگاتے ہیں جہاد میں خرچ بھی کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں جان بھی لگاتے ہیں مال بھی لگاتے ہیں وقت سب کچھ لگاتے ہیں ہم تو ہمارے پاس مال ہی نہیں ہم کیا کریں آپ علیہ السلام السلام نے شاد فرمایا ہر نماز کے بعد سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد للہ تینتیس مرتبہ اللہ اکبر چونتیس مرتبہ پڑھ لیا کرو یہ تم ان کے برابر پہنچ جاؤ بات چھپتی ہے ایک سے دوسرے کو پتہ چلا دوسرے سے چوتھے کو مرا صحابہ نے پڑھنا شروع کر دیا پھر حاضر خدمت یہ دونوں نے پڑھنا شروع کر دیا آپ نے تبسم فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے جس کو اللہ تعالیٰ زیادہ دے یہ جذبہ تھا یہ ذوق تھا کہ ہم مالدار ہے خرچ کر رہے ہیں ہمیں ضرورت نہیں اور زیادہ آگے بڑھنے کا ذوق تھا اور زیادہ آگے بڑھنے کا ذوق تھا کبھی بھی یہ سوال نہیں کیا مفتی تقریفانی صاحب فرماتے ہیں یہ سوال کبھی بھی نہیں کیا کون ہے یہ سوال کبھی بھی نہیں کیا کہ یہ تو پوچھا یہ کام کب کرنا ہے یہ کام کیسے کرنا ہے یہ کام کتنی دفعہ کرنا ہے پڑھنا ہے یہ کام کیوں کرنا ہے اتنا بڑا آدمی میرے جیسا کہ تم نے پڑھائی کیا ہے جو تم کہہ رہے جس کی قرآن و حدیث پہ ساری نظر ہے اس نے معارف القرآن کا ترجمہ انگریزی میں کیا اور عربی قرآن کا ترجمہ اردو میں کیا آسان ترجمہ قرآن سے بائبل سے قرآن تک جس نے لکھی وہ فرما رہے کہ سارے ذخیر حدیث میں یہ نہیں ہے صحابہ کی زبان سے نہیں نکلا کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں یہ داڑھی رکھنا کیوں ضروری ہے یہ ٹی وی چھوڑنا کیوں ضروری ہے کیوں کا لفظ ہی نہیں تھا جو کہہ دیا بس مان لیا ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے جنہوں نے کیوں چون و چرا کیا وہ ناکام ہو گئے جانتے تو ابو جہل ابو لہب بھی تھے قریب ہونے کے باوجود رشتے دار ہونے کے باوجود ناکام ہو گئے وہ تھے دور مگر ہو گئے قریب وہ جہل تھا قریب مگر دور ہو گیا رشتے داری کام نہیں آتے رشتے داری تھی ابو جہل کی بھی ابو لہب شولوں کا باپ لہب کا مطلب شولہ ابو لہب ایسا چمکتا اور سفید رنگ ناکام ہو گیا کالے بلال کامیاب ہو گئے شاعر نے کہا تھا کہ واض غم محال سے آگے نہیں گئے واحض نہیں گئے خوابوں میں بھی خیال سے آگے نہیں گئے ان کا کام بس ہی کرنا ہے بندے نے اسی زمین پر اور بھی شعر کہے تھے اس ایک شعر یہ بھی تھا کہ دنیا نے یوں تو چاند کو زیر قدم کیا دنیا نے یوں تو چاند کو زیر قدم کیا پر حضرت بلال سے آگے نہیں پر حضرت بلال سے آگے جن کی قدموں کی چاپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سن یہ ہے بلندی ایک حبشی بلال کی سجیدنا بلال حضرت عمر فرما یا حضرتنا بلال اے میرے سردار بلال تو حضرت عثمان صلی جا رہے کسی نے کہہ دیا جی، آپ ایسی صورت میں جا رہے ہیں کیا یہ آپ کا پانچ آزار اتنا اوپر ہے آپ کی آزار پتہ سمجھانے آپ کی آزاد اتنی اوپر ہے تو آپ کو چاہیے کہ یہ نیچے کر لے ورنہ یہ اہل عرب جو ہے نا یہ اہل عرب بہت برا سمجھتے ہیں جو نیچے جھاڑو دیتا ہوا چلے اس کی بڑی عزت کرتے ہیں نیچے بالکل لسراتا ہوا زمین کو صاف کرتا ہوا اور جو اوپر کر لے اس کو بے عزت سمجھتے کیا اتنی اوپر پانچا اوپر کرتے صحابہ ہیں سب نے اوپر کر لیا صحابہ نے کچھ لوگوں نے نہیں کیے وہ منافقین تھے صحابہ نہیں تھے حضرت عثمان نے جب سنا کہا کہ وہ مجھے معزز سمجھے یا ذلیل میں نے اپنے آقا کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا میں پانچ ایسا ہی رکھوں گا جی جس کا یہ عمل ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے حالانکہ حضرت عثمان کے بارے میں فرما دیا تھا آپ علیہ اللہ علیہ اتنا اتنا آپ خرچ کرتے تھے عثمان کہ دونوں ہاتھوں میں اشرفیاں تھیں آپ علیہ السلام السلام کی حضرت عثمان کی اشرفیاں جہاد کے موقع پہ دی ہوئی فرمایا کہ یا, یا اللہ آج میں عثمان سے راضی ہو گیا تیرا رسول آج عثمان سے راضی ہو گیا تو بھی عثمان سے راضی ہو جا اور یہ بھی فرما دیا یہ بھی فرما دیا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے کوئی پوچھ نہیں یہ بھی فرما دیا لیکن اس کے باوجود کیا صحابہ نے عمل کو چھوڑ دیا صحابہ اور زیادہ رات رات میں قرآن ختم کرنے والے تو قرآن پہ جان دیا عثمان نے آج بھی وہ قرآن موجود ہے آج بھی وہ قرآن موجود ہے مصر میں جس پر حضرت عثمان کا خون بہا ہے تو اتنا سب معلوم ہو جنت کی بشارت دنیا میں اس کے باوجود بھی رات رات بھر جاگنا کیا ان کو معلوم نہیں انہوں نے زندگی کے مقصد کو سمجھا تھا آج ہم نے یہی سمجھا جتنا بس مال کما لو اولاد اولاد کے لیے بھی گھر بنا دو بعد میں یاد نہیں رکھتی وہی اللہ میں حضرت عمر ابن سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنی اولاد کو آپ اپنی اولاد کو کیوں نہیں آپ ان کے لیے کوئی معاش کا انتظام کرتے ان کے لیے گھر بھر بنا کے دیتے پر میں اگر اولاد نیک ہے اگر اولاد نیک ہے تو اللہ ان کا کارساز ہے متقیوں کا کارساز اللہ ہے اور نالائق ہے تو پھر میرے ماں کو غلط استعمال کریں گے لہٰذا میں ایسی اولاد کے لیے ذخیرہ نہیں چھوڑنا چاہتا اصل اپنی فکر کریں آج ایک بزرگ فرماتے ہیں یہ تو فکر ہے ہماری ہماری بات ہمارے بعد اولاد کا کیا ہوگا یہ بھی تو سوچو ہمارے بعد ہمارا کیا ہوگا جانے کے بعد ہمارا ہمیں بھی تو جواب دینا ہے تم نے یہ گمان کر لیا تم لوگوں نے تو تم سے تم ایسی بیکار پیدا کر دی کوئی سوال نہیں پوچھا جائے پوچھا جائے گا جوانی ہم نے دی تھی کہاں گزاری زندگی ایک ایک سانس ہمارے پاس امانت ہے یہ آنکھیں امانت ہے یا علم خائنت العین وما تخفی الصدور یہ قرآن کا لفظ بتا رہا ہے والا بارہا اس کو فرماتے تھے یہ خیانت کا لفظ بتا رہا آنکھیں امانت ہے اس کو غلط استعمال نہ کرو ٹی وی دیکھنا غیر محرموں کو دیکھنا بخاری شریف کی روایت ہے زین العین یا نظر آنکھوں کا زنا ہے بدنگاہی کسی کی بیوی بہو بیٹی کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے اپنی بیوی کو دیکھو فجر کے سے پہلے عشاء کے بعد سے فجر سے پہلے تک دیکھنا جائز فجر کی نماز ضائع کرنا اس وقت جیسے لگ رہی ہے بہت چلو بعد میں پڑھ لیں ابھی زیادہ سردی ہوئی نمازی کم ہو گئی یہ آزمائش ہوتی ہے چند دن تین دن سردی پڑی تین دن نمازیوں کی تعداد کم یہ یہی عشق ہے یہی عشق ہے کس قدر پہ گرا صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے تمہیں کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے محبوب اگر چار بجے رات کو بلائے جس سے واقعی محبت ہوگی تو آدمی تین بجے چار بجے رات بھر سوئے گا نہیں تارے گنتا رہے گا اور جو سو گیا وہ سچا عاشق نہیں شیخ سادی فرماتے ایک آدمی جو ہے وہ اس نے اپنے محبوب معشوق سے وعدہ کیا اور عاشق صاحب انتظار کر رہے دیر ہو گئی سردیوں کی راتیں ہو گئی جیسا بھی دیر ہو گئی تو ان کو نیند آ گئی خراٹے لے رہے ہیں ایک دو بج گیا نہیں چلو سو جاتے وہ آیا تو اس اس نے جو کے دامن پھاڑ دی اور اخروٹ رکھ دیا وہاں پر اور چلا گیا محبوب نے آگے صبح جب اٹھا اس کو دھوپ نکلی تو اس کی آنکھ کھلی جا کے اپنے استاد یہ دنیا والے بھی استاد بناتے تو اللہ والوں کو استاد بنانا چاہیے دنیا والے بھی استاد بناتے پوچھتے ہیں یہ کس طرح یہ کون تھا آیا تھا جو میرے سامنے میرا دامن پٹا ہوا تھا جب میں اٹھا سو کے اور اخروٹ رکھے ہوئے تھے تو اس کے استاد عاشق نے جو گھامڑ قسم کا عاشق تھا ہندوستان سے شاعر آتے تھے ان کا تخلصی گھامڑ تھا ان کا تخلصی گھامڑ تھا انہوں نے ایک قطع سنایا تھا عجیب و غریب لیکن میں نے اس کے جواب میں بھی ایک قطع سنایا میرا تو نہیں کسی اور کا دونوں قطع کسی اور کے انہوں نے سنایا کہ وہ گوڑا وہ کتنی ہی عمدہ نسل کا اگر دم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ہاں۔ وہ شاعر ہو کتنا ہی ارفا والا ترنم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ہم ترنم سے نہیں پڑھتے تو میں میں طرح کیا پھر نے جب باری آئی تو میں نے سنایا کہ بغیر سوئی کے کرتا ترپ نہیں سکتا بغیر سوئی کے کرتا ترپ نہیں سکتا بغیر کھاد کے پودا پنپ نہیں سکتا بغیر کھاد کے پودا پنپ نہیں سکتا میرا خیال ہے شیروں میں رنگ پیدا کر یہ ٹینٹوا تو کتابوں میں چھپ نہیں سکتا یہ ٹینٹوا تو کتابوں میں چھپ نہیں سکتا آواز کتابوں میں آ سکتی ہے شیر بھاری ہونے چاہیے شیر بھاری ہونے چاہیے تو وہ گھامڑ سسیم کا عاشق تھے گھامڑ اس لیے یاد آ گئے انہوں نے وہ اپنے جب غذائیہ شاعری کرتے تو گھامڑ تخلص کرتے تو یہ تخل یہ سانس تو سانس کو ضروری سمجھنا یہ عجیب بات ہے بہت سے شعرا ایسے گزرے جو جو بالکل تحت الفظ میں پڑھتے تھے لیکن ان کے لیے لوگ دور دور سے بلائے نو ناروی دور دور سے بلائے جاتے تھے ایک دو تین چار پانچ نہیں شیر سنا رہا ہوں میں ایک دو تین چار پانچ نہیں سب خطائیں میری معاف کرو سب خطائیں میری معاف کرو کہتے نو وہ وہ گئے بھول گئے بھول گئے تو انہیں یاد نہ کر یاد نہ کر یاد نہ کر یہ لفظ تکرار لفظی ان کی شاعری کا خاص اس لیے دور دور بلائے جاتے تھے تو وہ عاشق جو گھامڑ کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ تمہارا محبوب آیا تھا اس نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ابھی آپ مکتب عشق کے بچے ہیں جس طرح بچوں کے دامن پھٹے ہوتے ہیں اخروٹ سے وہ کھیلا کرتے ہیں ابھی آپ کی بھی کھیلنے کی عمر ہے عشق کی عمر نہیں ہوئی ہے ابھی آپ سوتے رہیے خراٹے لیتے رہیے محبوب تو دیر سے آتا ہے تو پتہ چلا یہ ہم سچے عاشق اگر ہوتے تو ہم سردی میں فجر کی نماز ضائع نہ کرتے اور سرکار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے شرماتے نہیں آج مرد داڑھی رکھتے ہوئے شرما رہے عورتیں پردہ کرتی ہوئی شرما رہے کتنی عجیب بات جب کہ آپ نے فرمایا لان اللہ یا اللہ لانت فرمائیے ایسے مردوں پر جو کسی کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں ایسی عورتوں پر جو اپنے آپ کو بنا سوار کر دکھاتی ہیں یا ایسے لڑکوں پر جو اپنے آپ کو بنا سوار کر پیش کرتے ہیں نے بیان کے لیے دن کا بیان چھوڑا ہے یہاں خاص احباب خاص طلب سے آتے وہاں ہم جاتے جائے تو یہاں بھی ہیں لیکن وہاں میں نے کہا وہاں اگر کروں گا تو پھر یہ شام کا گلا خراب ہونے کا اندیشہ ہے صاحب کہہ رہے تھے گلا گلا صحیح نہیں حضرت نے فرمایا آپ کو بس اپنے گلے سے ہر وقت گلا رہتا ہے تو گلے سے ہمیں بھی گلا ہے یعنی گلا جو ہے وہ تھوڑا سا متاثر تھا اس لیے دن کا بیان میں نے ملتوی کیا میں نے کہا آئندہ کر لیں گے انشاءاللہ ورنہ اگر اس کو ریسٹ نہ دیا جائے ایک دفعہ ہوائی جہاز والوں نے بتایا حضرت والا کو کہ جو کوئی ہوائی جہاز جب ساؤتھ افریقہ وغیرہ وغیرہ سے آتا ہے دور کا سفر کر کے تو ہم اس کو ایک دن آرام کراتے تو حضرت والا فرمایا چلو اٹھو ہمیں آرام کرنے دو جہاز لوہا بھی آرام کرتا ہے ہمیں آرام نہیں کرنے دیتے لوہا بھی جب آرام کرتا ہے تو ہمیں بھی آرام کرنا چاہیے اس لیے اصل صحت کا خیال رکھنا چاہیے جو ذاکر ہے اس کو چاہیے دودھ بھی پیے تھوڑا سا پیے چلے آدھا پاؤ ایک پاؤ پی لے مہنگا ہے ایک پاؤ پیئیں گے تو آدھا پاؤ لگے گا آدھا پاؤ تو پانی ہے اس میں <laughs> تو دودھ بھی پیئے اور سر میں تیل بھی ڈالے ذاکر کو چاہیے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی مشن مشین ہے موٹر چلتی ہے نا رات بھر پانی چڑھانے کے لیے اگر تو اس میں گریسنگ کی جاتی گریسنگ نہیں کریں گے موٹر جل جائے گی اس طرح فرمایا گنگوئی نے کہ ذاکرین کو چاہیے ذاکرین شاغلین کو چاہیے کہ اپنے سر کی مالش کیا کریں کروایا کریں اگر مل جائے کوئی نہ ملے تو خود ہی کر لو کیا کریں ہر آدمی کو تھوڑی ملتے ہر کے خدمت کر دو مخدوم شد جو خدمت کرتا ہے وہ مخدوم بنا دیا جاتا ہے ہر کے قدرت ہے آخر میں بھی کوئی چیز ہوں میں کیوں پیر دباؤں شیخ کے الحمد للہ ہمیں تو ایسا مزہ آتا تھا شیخ کے پیر دبانے میں اور ایک دفعہ میں نے جو ہے وہ سویٹر اتار دیا والوں کو دباتے ہوئے کیونکہ گرمی لگ گئی آدمی جب محنت کرتا ہے تو گرمی لگتی اور میں دیکھو ایک صاحب کو گرمی لگی ہے سویٹر اتار کے پھینک دیا اور ایک دفعہ میں حاضر ہوا تو فرمایا کہ اثر کا اثر بے اثر ہو گیا اثر اثر کا بے اثر ہو گیا اس طرح بے اثر با اثر ہو گیا جب کا مرشد کا اس پہ اثر ہو گیا اثر اثر اثر کا بے ہو گیا میں نے آگے ایک مشرہ لگایا دیا ہاتھ ہاتھوں میں حضرت حضرت کے اور یہ دنیا سے اب بے خبر ہو گیا اس زمانے میں یہ ٹوپی لگانا بھی آسان نہیں تھا لوگ کہتے تھے یہ کیسی ٹوپی لگائی ہماری مرضی ہم اپنے شیخ کے چل رہے مسلک کوئی ناجائز ہے واجب نہیں ہے لیکن اللہ والوں کی نقل اتارنے میں کیا رہا ہے یہ کرتا ہم ڈبل کرتا بھی حضرت والا کی محبت میں پہنتے ہیں اندر بھی کرتا موجود ہے دو کرتے حضرت والا پہنتے تھے سردی میں تو یہ نیک بندوں کی ادائیں ہیں کوئی ضروریات میں سے نہیں ہے لیکن سنت کو تو کم از کم ضروری سمجھے سر کے بال اپنے گال اپنے اعمال سنت کے سانچے میں ڈھالے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے مفتی صاحب لکھتے ہیں ہمارے حضرت والا فرماتے ہر چیز میں سنت کا نیت کر لو آج جو بھی کام کروں گا میں سنت کی نیت سے کروں گا بیوی بچوں سے بات کرنا بھی سنت ہے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بیٹھ جائیے اوپر فرماتی ہیں کہ آپ جب گھر میں تشریف لاتے تو بالکل فرماتے کلمنی کلمینی یا ہمیرا مجھ سے باتیں کرو مجھ سے باتیں کرو آپ گھر میں جو ہے وہ روز مرہ کی باتیں کرتے کبھی ہنسی مذاق بھی فرماتے دل جوئی بھی فرماتے ہنسی مذاق بھی فرماتے جیسا میں نے عرض کیا حضرت سودا جو ہے وہ حضرت سودا کی باری تھی اما عائشہ جو ہے حلوہ پکا کے لے آئی ان کے گھر میں لہٰذا انہوں نے کہا حضرت سودا ناراض ہونے لگی آپ علیہ السلام السلام کو آپ کا اختیار آپ کھا رہے میں نہیں کھاؤں گی کیوں نہیں کھاؤ گی اما عائشہ نے کہا کہ نہیں کھاؤ گی تو میں حلوہ تمہارے منہ پہ بند دوں گی انہیں بند دیا نہیں کھایا تو بند دیا اب وہ حلوہ بلے ہوئے بیٹھی آپ علیہ السلام السلام کے سامنے آپ نے یہ کچھ نہیں کہا کہ میرے سامنے کیا بدتمیزی ہو رہی جی یہ بیویوں کا حق ہے تو پھر کہا کہ دیکھیے انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا کہا تم بھی اس کے منہ پہ بند دو اب دونوں حلوا بولی بھی بیٹھے آپ نے سب کو برداشت کیا آپ کی تربیت یہ تھی کہ گھر میں غصہ نہیں فرمائے گا زیادہ زیادہ جب ناراضگی ہوئی بیویوں نے زیادہ خرچہ مانگا آپ نے ان سے بستر الگ کر لیا حضرت عمر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ آپ نے بیوی کو طلاق دے دی کہا نہیں طلاق نہیں دی لیکن یہ یہ حال ہے انہوں نے زیادہ خرچہ مانگا اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ میرے میرے محبوب کے گھر والے اسرت میں زندگی گزارے تاکہ دوسرے یہ نہ کہیں کہ ان کے یہاں تو بہت مال تھا وہ دین پہ چلتے تھے ہم فرماتی ہیں تین تین چاند گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ایسا تھا آج ہم ذرا سی پریشانی آتی ہے تو رونا گانا مچا دیتے ہیں صاحب ہمیں تو بڑی پریشانی ساری پریشانی ہوئی ہمارے یہاں ڈاکٹر صاحب فرماتے میں نے حضرت تھانوی کو خط لکھا کہ حضرت بچے بھی بیمار ہیں قرضہ بھی ہو گیا ہے میں خود بھی بیمار ہوں اور پتہ نہیں کتنی پریشانیاں حضرت اور دعا فرما دیں کچھ پڑھنے کو بتا دیں حکیم الامت نے جواب فرمایا حضرت فرماتے میں سوچ رہا تھا حضرت والا نے بارہ سنا کہ حضرت کچھ پڑھنے کو بتائیں گے تعویذ دیں گے کچھ پڑھنے کو بتائیں گے لیکن یہ حکیب الامت فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو اتنی پریشانیاں لکھی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت آپ کو حاصل ہے ہی نہیں کیا آپ کی آنکھیں صحیح نہیں دیکھ رہی ہیں کیا آپ کا میدا صحیح ہضم نہیں کر رہا ہے کیا آپ کے پاؤں صحیح نہیں چل رہے ہیں یہ ساری نعمتیں بھی تو ذکر کر بس شکایت شکایت نہیں اس لیے جب کوئی اخلاف طبیعت بات پیش آ جائے الحمد للہ کل حال یا اللہ میں آپ کے ہر حال میں راضی ہوں ہر حالت میں راضی ہوں حضرت تعالیٰ فرماتے تھے جس طرح نماز فرض ہے روزہ فرض ہے اسی طرح رضا بالقضا بھی فرض ہے راضی رہنا راضی رہنا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ گویا کہ ہمارے لیے وہی بہتر اسی بنا اللہ ما کتب اللہ لنا آپ کہہ دیجئے کوئی مصیبت نہیں آتی مگر جو ہم نے لکھ دیے تمہارے فائدے کے لیے سب میں ہمارا فائدہ ہے فرمایا آدمی جیب میں رکھ کے کوئی چیز ادھر ادھر تلاش کرتا ہے کوئی چیز گر جاتی ہے اس کو اٹھانے میں تھوڑی سی کلفت ہوتی ہے اس کا بھی اجر ملتا ہے چاہے جائے کہ جس کا بچہ خدا نخواستہ مر جائے جس کے ابا مر جائے اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا اللہ سے امید رکھے الیہ راجعون پڑھے صحیح سے ایک دفعہ سن لے جو میں پڑھ رہا ہوں ان للہ نہیں ان للہ پڑھتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون فرمایا جس دن خدا نہ خاصا والد کا انتقال ہوا یا کسی کوئی بھی بڑا غم آ جائے اس دن پڑھا اس دن تو ثواب ملے گا ہی جو ابھی دکھا ہوا دل ہے دس سال بعد یاد آیا پانچ سال بعد اس دن کیا غم کا دن تھا میرے ابا چلے گئے فلاں سے بچھڑ گیا یہ ہو گیا حادثہ پھر اس وقت بھی پڑھا انا اللہ فرما اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس دن ملا تھا اللہ تعالیٰ کیا تو اللہ تعالیٰ تو دینے پر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے بہانے تلاش کرتے ہیں ہم لینا نہیں چاہتے ہم کہتے ہیں وہ شفٹ انا للہ نہیں پڑھتے شفٹ کہتے ہیں اس موقع انا للہ بجلی چلی گئی انا للہ ہے انا ہم معاشا نے پوچھ لیا کہ چراغ کے بجنے پہ آپ نے انا للہ پڑھی فرمایا کہ ہاں کیا چراغ کا بجنا نقصان نہیں ایک اچھی نعمت نعمت چھن گئی اس پہ چراغ کے بجنے پہ آپ نے آپ نے انا پڑھی تو بجلی کے جانے پہ انا للہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھنا یہ سنت ہے نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھنا یہ سنت ہے اپنے بچوں کو سکھائیں اذان کے بعد اذان کا جواب دینا اور اس کے بعد کی دعا پڑھنا اس کو اپنے گھر میں رائج کرے فرمائے جو اذان کی آواز سنے اور اس کا جواب دے پھر وہ دعا پڑھے دعائیں وسیلہ جو مشہور ہے پڑھ رہا ہوں میں کیونکہ اس میں دو لفظ زیادہ ہیں جو بعد میں شامل کیے گئے ہیں اور میں اللہ اصل لہو اللہ لکھاری لکھتے اس کی کوئی اصل نہیں ہے جو میں پڑھ رہا ہوں یہی اصل ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں لکھا ہوا ہے جن کے پاس نہ ہو وہ خانقاہ امدادی اشرفیہ گلشن اخبار نمبر دو سے حاصل کر لیں ورنہ ہم سے بھی طلب کیا جا سکتا ہے ابھی نہیں تو ہم لا کے ضرور دیں گے انشاءاللہ اس میں لکھا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد للوسیلہ والفضیلہ وبعثت مقاما محمودا انك لا تخلف الميعاد یہ دعا ہے ورزقنا يوم القيامه والدرجه الرفيعه لا اصل له اس کی کوئی اصل نہیں اصلی مال لینا چاہیے میں نے عرض کیا نا نقلی نقلی ہم کے ہمیں مرغوب ہو گئے کیونکہ اصلی ہم سے نکل گیا آج گیارہویں کرنے والے نماز نہیں پڑھ رہے بتائیے اور جو قوالی کرتے وہ بھی رات کو حضرت والے نے خود فرمایا کتاب میں لکھا ہے میں چھپا ہوا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں قوالی ہو رہی ہے واپس آیا تو بھی قوالی ہو رہی ہے بعد میں پتہ چلا قوال شیر تو پڑھ رہے بڑے نبوت کے عشق میں اور ایسے ویسے اور شراب پی ہوئی ڈول ڈپلے پہ آپ کا نام لیا جا رہا ہے جس کو آپ مٹانے کے لیے آئے اسی پہ آپ کا نام لیا جا رہا ہے بتائیے کل کو گرمان پکڑیں گے یا نہیں پکڑیں گے بس کہتے یہ تو شریعت کا راستہ بہت مشکل ہے فجر میں اٹھو نماز پڑھو یہ دیکھو تھوڑی قوالی کی اور تھوڑا سا جو ہے تھوڑا سا جو ہے وہ ایک محفل منعقد کر لی سال میں اور مغفرت ہو گئی اتنی آسان اگر مغفرت ہوتی تو صحابہ جانے نہ دیتے ستر صحابہ ایک دن میں شہید ہو گئے ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے اور بے خودی چاہیے بندگی کے لیے صحابہ ایک ایک عمل پر جان دیتے تھے اشارے پر جان دیتے تھے آپ نے فرما دیا اجلسو سب کو فرما دیا یا اجلسو سب کے سب لوگوں بیٹھ جاؤ جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا نیا نیا دین تھا معلوم نہیں تھا سب لوگ بیٹھ تو گئے اندر والے باہر سے آتے عبداللہ مسعود بھی بیٹھ گئے وہیں چپلوں میں باہر آپ نے فرمایا عبداللہ میں نے تو اندر والوں کے لیے کہا تھا کہا آپ نے فرمایا تو تھا نا اگر میں اس حالت میں چلتا ہوا آتا میرا انتقال ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتے کہ میرے محبوب نے بیٹھنے کا کہا تھا تم چل رہے تھے اتنا صحابہ کو ایسی اطاعت تھی جب آج صحابہ کو ہم آج رضی اللہ عنہم سے تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی اور فرمایا کہ جو مجھے جو مجھے برا بھلا کہے اس کو قتل کرو اور جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے اس پر لانت کرو اس لیے صحابہ کو برا بھلا کہنے والا بھی جو ہے وہ گمراہ ہے اور دین دین سے دور ہے ہے بد اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدعات سے تبدیل کرنے والا ہوائے نفس پر چلنے والا آپ علیہ السلام کے راستے سے ہٹا ہوا ہے آج دیکھیے دس بیس پچیس آدمی بیٹھے دور تک آواز جا رہی ہے میں اللہ گونج رہا ہے پورا کہاں لکھا ہے بھائی کوئی ضعیف ہے سونا چاہتا ہے کوئی گھر میں تلاوت کرنا ہے کچھ نہیں کر سکتے پورے رات رات پوری جاگنا پڑے گا چالیس روزہ پروگرام مختلف محلوں میں ہوتا رہتا ہے سامنے چند آدمی بیٹھے لاؤڈ اسپیکر اتنا کھلا ہوا ہے ناجائز ہے کسی پر ایک مستحب کام کو مسلط کرنا جس طرح شادی بیاہوں میں گانے بجانا ناجائز ہے اسی طرح ایسی مجلس کا مقرر منعقد کرنا جس سے دوسرے لوگوں کا آرام اس خلل آئے جتنے لوگ ہیں اتنی مائک چلا لو جائے ہیں لیکن نہیں مائک بڑا ہوگا اور جو ہے چار چند آدمی بیٹھے ہوں گے سامنے آٹھ دس بیس آدمی یار اللہ کا شکر ہے دیکھیے حضرت والا کیا جا کے باہر آواز نہیں جاتی مسجد کے باہر بھی آواز نہیں جاتی ہماری مسجد میں بھی کراچی میں مفتی رفیع عثمانی صاحب وہاں ہمارے بال احباب پڑھتے عالم بن رہے انہوں نے بتایا مفتی رفیع عثمانی صاحب بھی باہر کا مائک نہیں کھولتے یہ بزرگوں کا طریقہ ہے بلا وجہ کسی کو تکلیف مت دو جو سننے آ رہا ہے اس کو سناؤ زبردستی مت کرو دین میں زبردستی نہیں ان کے نیک باتیں بتاؤ ٹھیک لیکن ایسے لوگ اصل میں ہجوم مجمع بڑھانا چاہتے اور سنت سے ہٹ کر بدت کا راستہ ایجاد کرنا چاہتے اللہ تعالیٰ ہمیں سنت پر زندہ رکھے اور سنت ہی کی حالت میں ہمیں دنیا سے ہمارا ڈیپارچر جب ہو تو ہم سنت کی اتباع میں جائیں سنت کی اتباع میں جائیں انشاءاللہ جو مسواک کرے گا دیکھیے ایک سنت بار بار بیان کرتا ہوں ایک نماز کا سواب ستر درجے بڑھ جائے گا مسواک کتنے کی آتی ہے سو روپے کی پانچ سو روپے دس روپے کی مسواک ہے مجھے ابھی تک یاد ہے ایک روپے کی لیتے تھے ہم اب دس روپے کی ہے تو کیا ہے دس روپے بھی آج کون سی حیثیت رکھتا ہے دو چار چھ لے کے رکھ دے پانی میں بھگو دے اس کو رات بھر وہ بن جائے گا صبح تک ایک مسواک دو تین چار دن آرام سے چل جاتی ہے اس کو چھوٹا بھی کر سکتے چھوٹی مسواک رکھنا کوئی غلط نہیں ہے پر میں مسواک کے ستر فائدے سب سے اچھا بڑا فائدہ اس کا یہ ہے سب سے حاصل

اللہ اپنا فضل خاص فرما دیجیے اور یہ صدیقین کی خط منتہا تک پہنچا دیجیے ہمارے سمان بفرزن والد کی والدہ کا انتقال ہو گیا اللہ بے حساب مقصد فرما دیجیے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے ان کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں غیر کے خزانوں سے پوری فرما دیجیے آپ کا نام بہت بڑا نام ہے یا اللہ جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی مہربانی ہم سب پر فرما دیجیے ہمیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیجیے آسانیاں پیدا فرما دیجیے بیداعتوں سے بچا کر سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجیے امت مسلمہ کو ایک اور نیک فرما دیجیے یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائیے دینداروں کی دینی خدام کی دینی مدارس کی خوب حفاظت فرمائیے اور یا اللہ سارے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علیہ و صحبہ اجمعین امین برحمتک یا ارحم الراحمین انشاءاللہ مفتی مسجد میں مولانا